الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله ۖ فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره اور تمہیں حلال نہیں کہ تم نے انہیں جو دے دیا ہو اس میں سے کچھ بھی لو ہاں یہ اور بات ہے کہ دونوں کو اللہ کی حد قائم نہ رکھ سکنے کا خوف ہو بس اگر تمہیں ڈر ہو کہ یہ دونوں اللہ کی حد قائم نہ رکھ سکیں گے تو عورت رہائی پانے کے لیے کچھ دے ڈالے اس میں دونوں پر کچھ گناہ نہیں یہ ہیں حدیں اللہ کی خبردار ان سے آگے نہ بڑھنا اور جو لوگ اللہ کی حدوں سے تجاوز کر جائیں وہ ظالم ہیں پھر اگر اس کو طلاق دے دو تو اب اس کے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ عورت اس کے سوا دوسرے سے نکاح نہ کر لے پھر اگر وہ بھی طلاق دے دے تو ان دونوں کو میل جول کر لینے میں کوئی گناہ نہیں بشرط یہ کہ یہ جان لیں کہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے یہ ہیں اللہ تعالیٰ کی حدیں جنہیں وہ جاننے والوں کے لیے بیان فرما رہے ہیں سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے طلاق کے متعلق بعض مسائل اسلام سے پہلے یہ دستور تھا کہ خاوند جتنی چاہے طلاقیں دیتا چلا جائے اور عدت میں رجوع کرتا جائے اس سے عورتوں کی جان شکنجے میں تھی کہ طلاق دی اور عدت گزرنے کے قریب آئی رجوع کر لیا پھر طلاق دے دی اسی طرح عورتوں کو تنگ کرتے رہتے تھے بس اسلام نے حد بندی کر دی کہ اس طرح کی طلاقیں صرف دو ہی دے سکتے ہیں تیسری طلاق کے بعد لوٹانے کا کوئی حق نہیں رہے گا نبی داود میں باب ہے کہ تین طلاقوں کے بعد مراجعت منسوخ ہے پھر یہ روایت لائے ہیں کہ ابن عباس صدی اللہ عنہما یہی فرماتے ہیں ترمیدی کی روایت میں ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اب لوگوں نے نئے سرے سے طلاقوں کا خیال رکھنا شروع کیا اور وہ سنبھل گئے اور تیسری طلاق کے بعد اسے خاوین کو لوٹا لینے کا کوئی حق حاصل نہ رہا اور فرما دیا گیا کہ دو طلاقوں تک تو تمہیں اختیار ہے کہ اصلاح کی نیت سے اپنی بیوی کو لوٹا لو اگر وہ عدت کے اندر ہے اور یہ بھی اختیار ہے کہ نو لوٹاؤ اور عدت گزر جانے دو تاکہ دوسرے سے نکاح کرنے کے قابل ہو جائے اور اگر تیسری طلاق دینا چاہتے ہو تو بھی احسان و سلوک کے ساتھ طلاق دو نہ اس کا کوئی حق مارو نہ اس پر کوئی ظلم کرو نہ اسے ضرور و نقصان پہنچاؤ خلا کے مسائل ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ دو طلاقیں تو اس آیت میں بیان ہو چکی ہیں تیسری کا ذکر کہاں ہے آپ نے فرمایا او تسری ہم بھی احسان میں جب تیسری طلاق کا ارادہ کرو تو عورت کو تنگ کرنا اس پر سختی کرنا تاکہ وہ اپنا حق چھوڑ کے طلاق پر آمدگی ظاہر کرے یہ مردوں پر حرام ہے جیسے اور جگہ ہے ولا تعد الوہن علی تذہب و بھی میں یعنی عورتوں کو تنگ نہ کرو تاکہ انہیں دیے ہوئے میں سے کچھ لے لو ہاں یہ اور بات ہے کہ عورت اپنی خوشی سے کچھ دے کر طلاق طلب کرے جیسے اللہ نے فرمایا فعن نلکم عن انشئی ام من ہنف ہنی ام مریآ یعنی اگر عورتیں اپنی راضی خوشی سے کچھ چھوڑ دیں تو بے شک وہ تمہارے لیے حلال طیب ہیں اور جب شوہر بیوی میں نا اتفاقی بڑھ جائے عورت اس سے خوش نہ ہو اور خاوین کے حقوق پورے نہ کرتی ہو تو ایسی صورت میں وہ کچھ لے دے کر اپنے خاوین سے طلاق حاصل کر لے تو خاوین کے دینے اور عورت کے لینے میں کوئی گناہ نہیں یہ بھی یاد رہے کہ اگر عورت بلا وجہ اپنے خاوین سے خلا طلب کرتی ہے تو وہ سخت گنہگار ہے چنانچہ ترمیدی وغیرہ میں حدیث ہے کہ جب عورت اپنے خاوین سے بلا وجہ طلاق طلب کرے تو اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے سنن ترمیدی کی ایک اور روایت میں ہے کہ حالانکہ جنت کی خوشبو چالیس سال کی دوری سے آتی ہے اور ترمیدی کی ایک اور روایت میں ہے کہ ایسی عورتیں منافقہ ہیں ائمہ صلف و خلف کی ایک بڑی جماعت کا فرمان ہے کہ خلا صرف اسی صورت میں ہے کہ نافرمانی اور سرکشی عورت کی طرف سے ہو اس وقت مرد فدیہ لے کر اس عورت کو الگ کر سکتا ہے جیسا کہ قرآن کی اس آیت میں ہے اس کے سوا کسی صورت میں یہ جائز نہیں بلکہ امام مالک رحمہ اللہ تو فرماتے ہیں کہ اگر عورت کو تکلیف پہنچا کر اس کے حق میں کمی کر کے اگر اسے مجبور کیا گیا اور اس سے کچھ مال واپس لیا گیا تو اس کا لوٹا دینا واجب ہے امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب حالت اختلاف میں جائز ہے تو حالت اتفاق میں بطور اولا جائز ٹھہرے گا بکر ابن عبداللہ کہتے ہیں سرے سے خلا منسوخ ہے کیونکہ قرآن میں ہے وہ آتی تم ہن قنطارن فلت خدو من یعنی اگر تم نے اپنی بیویوں کو ایک خزانہ بھی دے رکھا ہو تو بھی اس میں سے کچھ بھی نہ لو لیکن یہ قول ضعیف و مردود ہے اب آیت کا شان نزول سنیے معطا امام مالک میں ہے کہ حبیبہ رضی اللہ عنہ بنت سہل انصاریہ ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ عنہ کی بیوی تھیں رسول اللہ ایک دن صبح کی نماز کے لیے اندھیرے میں نکلے تو دیکھا کہ دروازے پر حبیبہ رضی اللہ عنہ کھڑی ہیں آپ نے پوچھا کون ہے کہا میں حبیبہ بنت سہل ہوں فرمایا کیا بات ہے کہا اللہ کے رسول میں ثابت ابن قیس کے گھر میں نہیں رہ سکتی یا وہ نہیں یا میں نہیں آپ سن کر خاموش ہو رہے جب ثابت رضی اللہ عنہ آئے آپ نے فرمایا تمہاری بیوی صاحبہ کچھ کہہ رہی ہیں حبیبہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول میرے خاوند نے مجھے جو دیا ہے وہ سب میرے پاس ہے اور میں اسے واپس کرنے پر آمدہ ہوں رسول اللہ نے ثابت رضی اللہ عنہ کو فرمایا سب لے لو چنانچہ انہوں نے لے لیا اور حبیبہ رضی اللہ عنہ آزاد ہو گئیں سنن نبی داؤد کی روایت میں ہے کہ ثابت رضی اللہ عنہ نے انہیں مارا تھا اور اس مار سے کوئی ہڈی ٹوٹ گئی تھی رسول اللہ نے جب انہیں یہ فرمایا اس وقت انہوں نے دریافت کیا کہ کیا میں یہ مال لے سکتا ہوں آپ نے فرمایا ہاں کہا میں نے اسے دو باغ دیے ہیں یہ واپس دلوا دیجئے چنانچہ وہ مہر کے دونوں باغ واپس کیے گئے اور دونوں کے درمیان جدائی ہو گئی صحیح بخاری میں ہے کہ حبیبہ رضی اللہ عنہ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میں اس کے اخلاق یعنی اپنے شوہر ثابت کے اور دین داری میں عیب گری نہیں کرتی لیکن اسلام میں کفر کو ناپسند کرتی ہوں یعنی ناشکری کو چنانچہ مال لے کر ثابت رضی اللہ عنہ نے طلاق دے دی بخاری میں ان کا نام جمیلہ بھی آیا ہے ابن ماجہ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جو دیا ہے لے لو زیادہ نہ لینا اور تبری کی روایت میں ہے کہ حبیبہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا وہ صورت میں بھی کچھ اچھا نہیں اور ایک روایت میں ہے کہ یہ عبداللہ بن ابئی کی بہن تھیں اور یہ سب سے پہلا خلا تھا جو اسلام میں ہوا ایک وجہ یہ بیان کی تھی کہ حضرت میں نے ایک مرتبہ خیمے کے پردے کو جو اٹھایا تو دیکھا کہ میرے خاوند چند آدمیوں کے ساتھ آ رہے ہیں ان تمام میں یہ سیاہ فام چھوٹے قد والے اور بدصورت تھے رسول اللہ کے اس فرمان پر کہ اس کا باغ واپس کرو حبیبہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا آپ فرمائیں تو میں کچھ اور بھی دینے کو تیار ہوں اور روایت میں ہے کہ حبیبہ رضی اللہ عنہ نے یہ بھی کہا تھا کہ اللہ کے رسول اگر اللہ کا خوف نہ ہوتا تو میں اس کے منہ پر تھوک دیا کرتی لیکن یہ روایت سخت ضعیف ہے جمہور کا مذہب تو یہ ہے کہ خلا میں عورت سے اپنے دیے ہوئے سے زیادہ لے تو بھی جائز ہے کیونکہ قرآن نے فی مفتدت بھی ہی فرمایا ہے عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت اپنے خاوین سے بگڑی ہوئی آئی آپ نے فرمایا اسے گندگی والے گھر میں قید کرو پھر قید خانے سے اسے بلوایا اور کہا کیا حال ہے اس نے کہا آرام کی راتیں مجھ پر میری زندگی میں یہی گزری ہیں آپ نے اس کے خاوین سے فرمایا اس سے خلا کر لے اگرچہ گو شعرا کے بدلے ہی ہو ایک روایت میں ہے اسے تین دن وہاں قید رکھا تھا ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا اگر یہ اپنی چٹیا کی دھجی بھی دے تو لے لے اور اسے الگ کر دے عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کے سوا سب کچھ لے کر بھی خلا ہو سکتا ہے ربیع بن تھی معود ابن افرا رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میرے خاوند اگر موجود ہوتے تو بھی میرے ساتھ سلوک کرنے میں کمی کرتے اور کہیں چلے جاتے تو بالکل محروم کر دیتے ایک مرتبہ جھگڑے کے موقع پر میں نے کہہ دیا کہ میری ملکیت میں جو کچھ ہے لے لو اور مجھے کھلا دو اس نے ہاں کہا اور یہ معاملہ فیصل ہو گیا مگر میرے چچا معاد ابن افرا اس قصے کو لے کر عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی اسے برقرار رکھا اور فرمایا کہ چوٹی کی دھجی چھوڑ کر اور سب کچھ لے لو بعض روایتوں میں ہے یہ بھی اور اس سے چھوٹی چیز بھی غر سب کچھ لے لو بس مطلب ان واقعات کا یہ ہے کہ یہ دلیل ہے اس پر کہ عورت کے پاس جو کچھ ہے سب کچھ دے کر وہ خلا کرا سکتی ہے اور خاوند اپنی دی ہوئی چیز سے زائد لے کر بھی خلا کر سکتا ہے ابن عمر ابن عباس رضی اللہ عنہما نیز مجاہد اکرمہ ابراہیم نقعی قبیصہ ابن دعیب حسن بن صالح رحمہم اللہ اور عثمان رضی اللہ عنہ بھی یہی فرماتے ہیں امام مالک لئی ابن سعد امام شافعی اور ابو ثور رحمہم اللہ کا مذہب بھی یہی ہے ابن جریر رحمہ اللہ بھی اسی کو پسند فرماتے ہیں امام احمد ابو عبید اور اسحاق ابن راہویہ فرماتے ہیں کہ خاوین کو اپنے دیے ہوئے سے زیادہ لینا جائز ہی نہیں سعید بن مسیب عطا عمر ابن شعیب ظہری طاووس حسن شعبی حماد ابن ابو سلیمان اور ربیع ابن انس رحمہم اللہ کا بھی یہی مذہب ہے عمر اور حاکم کہتے ہیں علی رضی اللہ عنہ کا بھی یہی فیصلہ ہے اوزائی رحمہ اللہ کا فرمان ہے کہ قاضیوں کا فیصلہ ہے کہ دو دیے ہوئے سے زیادہ کو جائز نہیں جانتے اور اس صورت میں جو کچھ فدیہ وہ دے گا کا لفظ جو قرآن میں ہے اس کے معنی یہ ہوں گے کہ دیے ہوئے میں سے جو کچھ دے کیونکہ اس سے پہلے یہ فرمان موجود ہے کہ تم نے جو انہیں دیا ہے اس میں سے کچھ نہ لو ربی رحمہ اللہ کی قرآت میں بیہی کے بعد منہو کا لفظ بھی ہے پھر فرمایا کہ حدود الہی ہیں ان سے تجاوز نہ کرو ورنہ گنہگار ہوں گے خلا طلاق ہے یا فسخ نکاح خلا کو بعض حضرات طلاق میں شمار نہیں کرتے وہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص نے اپنی بیوی کو دو طلاقیں دے دیں پھر اس عورت نے خلا کرا لیا ہے تو اگر خاوین چاہے تو اس سے پھر بھی نکاح کر سکتا ہے اور اس پر دلیل یہی آیت وارد کرتے ہیں یہ قول ابن عباس صدی اللہ عنہما سے مروی ہے اکریمہ رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ طلاق نہیں دیکھو اول آخر طلاق کا ذکر ہے پہلے دو طلاقوں کا پھر آخر میں تیسری طلاق کا اور درمیان میں خلا کا ذکر ہے بس معلوم ہوا کہ خلا طلاق نہیں بلکہ فسق نکاح ہے امیر المؤمنین عثمان اور عمر رضی اللہ عنہما نیز طاوس اکریمہ احمد بن حنبل اسحاق بن راہویہ ابو ثور داؤ ظاہری رحمہم اللہ کا بھی یہی مذہب ہے امام شافی رحمہ اللہ کا بھی قدیم قول یہی ہے اور آیت کے ظاہری الفاظ بھی یہی ہیں بعض دیگر بزرگ فرماتے ہیں کہ خلا طلاق بائن ہے اور اگر ایک سے زیادہ کی نیت ہوگی تو وہ بھی معتبر ہے عمر علی ابن مسعود ابن عمر رضی اللہ عنہم نے سعید بن مسیب حسن عطا شریح شعبی ابراہیم جابر ابن زید مالک رحمہم اللہ اور ان کے ساتھی ثوری اوزاعی اور ابو عثمان بتی رحمہ اللہ کا یہی قول ہے کہ خلا طلاق ہے امام شافعی کا بھی جدید قول یہی ہے ہاں حنفیہ کہتے ہیں کہ اگر دو طلاقوں کی نیت خلا دینے والے کی ہے تو دو ہی ہو جائے گی اگر کچھ لفظ نہ کہے اور مطلق خلا ہو تو ایک طلاق بائن ہوگی اگر تین کی نیت ہے تو تین ہو جائیں گی امام شافی رحمہ اللہ کا ایک اور قول بھی ہے کہ اگر طلاق کا لفظ نہیں اور کوئی دلیل و شہادت بھی نہیں تو وہ بالکل کوئی چیز ہی نہیں خلاكي عدت كبيان مسألة امام شافعي امام احمد اسحاق بن راهوية رحمهم الله كمسلك هيك خلاكي عدت تلاقي عدتها عمر علي بن مسعود رضي الله عنهم نيز سعيد بن المسيب سليمان بن يسار عروة سالم عمر بن عبد العزيز ابن شهاب حسن شعبي إبراهيم نخعي ابو عياض خلاس بن عمرو قتادة سفيان ثوري أوزاعي ليث بن سعد اور عبيد رحمهم الله كبيه فرمانه امام ترمیدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اکثر اہل علم اسی طرف گئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ خلا چونکہ طلاق ہے پس عدت اس کے مثل عدت طلاق کے ہے دوسرا قول یہ ہے کہ صرف ایک حیض اس کی عدت ہے عثمان رضی اللہ عنہ کا یہی فیصلہ ہے ابن عمر رضی اللہ عنہما گو تین حیض کا فتویٰ دیتے تھے لیکن ساتھ ہی فرما دیا کرتے تھے کہ عثمان رضی اللہ عنہ ہم سے بہتر ہیں اور ہم سے بڑے عالم ہیں اور ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ایک حیض کی عدت بھی مروی ہے ابن عباس صدی اللہ عنہما اکریمہ ابان بن عثمان رحمہم اللہ اور تمام وہ لوگ جن کے نام اوپر آئے ہیں جو خلا کو فسخ کہتے ہیں ضروری ہے کہ ان سب کا قول بھی یہی ہو ابو داود اور ترمیدی کی حدیث میں بھی یہی ہے کہ ثابت ابن قیس کی بیوی کو رسول اللہ نے اس صورت میں ایک حیض عدت گزارنے کا حکم دیا تھا ترمیدی میں ہے کہ ربیع بنتی معوض کو بھی خلا کے بعد ایک ہی حیض گزارنے کا رسول اللہ کا فرمان صادر ہوا تھا عثمان رضی اللہ عنہ نے خلا والی عورت سے فرمایا تھا کہ تجھ پر عدت ہی نہیں ہاں اگر قریب کے زمانے میں ہی خاون سے ملی ہو تو ایک حیض آ جانے تک اس کے پاس ٹھہری رہو مریم مغالبہ کے بارے میں رسول اللہ کا جو فیصلہ تھا اس کی مطابعت امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے کی یہ روایت نسائی کی ہے کیا خلا والی عورت سے رجوع ہو سکتا ہے مسئلہ جمہور علماء کرام اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک خلا والی عورت سے رجوع کرنے کا حق خاوند کو حاصل نہیں اس لیے کہ عورت نے مال دے کر اپنے آپ کو آزاد کرا لیا ہے عبداللہ ابن ابی اوفا ماہان حنفی سعید اور زہری کا قول ہے کہ اگر وہ واپس لیا ہوا واپس کر دے تو رجوع کا حق حاصل ہے بغیر عورت کی رضامندی کے بھی رجوع کر سکتا ہے سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر خلا میں طلاق کا لفظ نہیں تو وہ صرف جدائی ہے اور رجوع کرنے کا حق نہیں اور اگر طلاق کا نام لیا ہے تو بے شک وہ رجعت کا پورا پورا حقدار ہے داؤ ظاہری بھی یہی فرماتے ہیں ہاں اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ اگر دونوں رضامند ہوں تو نیا نکاح عدت کے اندر اندر کر سکتے ہیں ابن عبدالبر ایک فرقے کا یہ قول بھی روایت کرتے ہیں کہ عدت کے اندر جس طرح کوئی دوسرا کوئی اس سے نکاح نہیں کر سکتا اسی طرح خلا دینے والا خاون بھی نہیں کر سکتا لیکن یہ قول شاد اور مردود ہے اس عورت پر عدت کے اندر اندر دوسری طلاق بھی واقع ہو سکتی ہے یا نہیں اس میں علماء کے تین قول ہیں ایک یہ کہ نہیں کیونکہ وہ عورت اپنے نفس کی مالکہ ہے اور اس خاون سے الگ ہو گئی ہے ابن عباس ابن الزبیر رضی اللہ نیز نظ اکرمہ ابن زید حسن بصری شافع احمد اسحاق اور ابو ثور رحمہ اللہ کا یہی قول ہے دوسرا قول امام مالک کا ہے کہ اگر خلا کے ساتھ ہی بغیر خاموش رہے طلاق دے دے تو واقع ہو جائے گی ورنہ نہیں اس کی تائید اس قول سے ہے کہ جو عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے تیسرا قول یہ ہے کہ عدت میں طلاق واقع ہو جائے گی ابو حنیفہ اور ان کے ساتھی نیز ثوری اوزاعی سعید بن المسیب شریح طاؤس ابراہیم ظہری حاکم حکم اور حماد رحمہم اللہ کا یہی قول ہے ابن مسعود اور ابو دردار رضی اللہ عنہما سے بھی یہ مروی تو ہے لیکن ثابت نہیں پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں اس آیت سے استدلال ہے ان لوگوں کا جو کہتے ہیں کہ تینوں طلاقیں ایک مرتبہ ہی دینا حرام ہیں مالکیہ اور ان کے موافقین کا یہی مذہب ہے ان کے نزدیک سنت طریقہ یہی ہے کہ طلاق ایک ایک دی جائے کیونکہ الطلاق مرتان کہا پھر فرمایا کہ یہ حدیں ہیں اللہ کی ان سے تجاوز نہ کرو اس کی تقویت اس حدیث سے بھی ہوئی ہے جو سنن نسائی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ یہ معلوم ہوا کہ کسی شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں ایک ساتھ دے دی ہیں رسول اللہ سخت غضبناک ہو کر کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے کیا میری موجودگی میں کتاب اللہ کے ساتھ کھیل کیا جانے لگا یہاں تک کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا اگر رسول اللہ اجازت دیں تو میں اس شخص کو قتل کر دوں طلاق بتہ اور نکاح حلالہ کا صحیح مفہوم پھر آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو دو طلاقیں دے چکنے کے بعد تیسری بھی دے دے تو وہ اس پر حرام ہو جائے گی یہاں تک کہ دوسرے سے باقاعدہ نکاح ہو ہم بستری ہو پھر وہ مر جائے یا طلاق دے دے بس اگر بغیر نکاح کے مثلا لونڈی بنا کر گر وتی بھی کر لے تو بھی اگلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہو سکتی اسی طرح گو نکاح باقاعدہ ہو لیکن اس دوسرے خاوند نے مجامعت یعنی ہم بستری نہ کی ہو تو بھی پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں اکثر فقہ میں مشہور ہے کہ سعید ابن المسیب مجرت صرف عقد کو حلالہ کہتے ہیں گو میل نہ ہوا ہو لیکن یہ بات ان سے ثابت نہیں مستد احمد میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص ایک عورت سے نکاح کرتا ہے اور دخول یعنی اس کے ساتھ ہم بستری سے پہلے ہی طلاق بتہ دے دیتا ہے وہ دوسرا نکاح کرتی ہے وہ بھی اسی طرح دخول سے پہلے ہی طلاق دے دیتا ہے تو کیا اگلے خاوند کو اب اس سے نکاح کرنا حلال ہے آپ نے فرمایا نہیں نہیں جب تک کہ یہ اس سے یعنی اس دوسرے خاون سے اور وہ اس سے لطف اندوز نہ ہو لیں اس روایت کے راوی ابن عمر رضی اللہ عنہما سے خود امام سعید ابن المسیب رحمہ اللہ ہیں بس کیسے ممکن ہے کہ وہ روایت بھی کریں اور پھر مخالفت بھی کریں اور پھر وہ بھی بلا دلیل مسد احمد کی ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ عورت رخصت ہو کر جاتی ہے ایک مکان میں شوہر بیوی جاتے ہی پردہ ڈال دیا جاتا ہے لیکن صحبت نہیں ہوتی جب بھی یہی حکم ہے صحیح بخاری کی روایت کی روز سے خود رسول اللہ کے زمانے میں ایسا واقعہ ہوا رسول اللہ سے پوچھا گیا مگر آپ نے پہلے خاوین کی اجازت نہ دی یہ یاد رہے کہ مقصود دوسرے خاوین سے یہ ہے کہ خود اسے رغبت ہو اور ہمیشہ بیوی بنا کر رکھنے کا خواہش مند ہو کیونکہ نکاح سے مقصود یہی ہے یہ نہیں کہ اگلے خاوین کے لیے محض حلال ہو جائے اور بس بلکہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شرط بھی ہے کہ یہ مجامعت یعنی ہم بستری بھی مباح اور جائز طریق پر ہو مثلا عورت روزے سے نہ ہو احرام کی حالت میں نہ ہو اعتکاف کی حالت میں نہ ہو حیض یعنی نفاس کی حالت میں نہ ہو اسی طرح خاون بھی روزے سے نہ ہو محرم یعنی احرام کی حالت میں نہ ہو یا اعتکاف میں نہ ہو اگر طرفین میں سے کسی کی حالت ہو اور پھر گو وطی بھی ہو جائے یعنی ہم بستری پھر بھی پہلے شوہر پر حلال نہ ہوگی اسی طرح اگر دوسرا خاوند ذمی ہو تو بھی اگلے مسلم خاوند کے لیے حلالہ ہوگی کیونکہ امام صاحب کے نزدیک کفار کے آپس کے نکاح باطل ہیں امام حسن بصیر رحمہ اللہ تو یہ بھی شرط لگاتے ہیں کہ انزال بھی ہو کیونکہ رسول اللہ کے الفاظ سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ جب تک کہ وہ تیرا اور تو اس کا مزہ نہ چکھے اور اگر یہی حدیث ان کے پیش نظر ہو تو چاہیے کہ عورت کی طرف سے بھی یہ شرط معتبر ہو لیکن حدیث کے لفظ عسیلہ سے منی مراد نہیں یہ یاد رہے کیونکہ مستد احمد اور نسائی میں حدیث ہے کہ عسیلہ سے مراد جمع ہے حلالہ کی شرع حیثیت اگر دوسرے خاوین کا ارادہ اس نکاح سے یہ ہے کہ یہ عورت پہلے خاوین کے لیے حلال ہو جائے تو ایسے لوگوں کی مذمت بلکہ ملعون ہونے کی تصریح حدیثوں میں آ چکی ہے سنن ابن ماجہ کی حدیث میں ہے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ ادھار لیا ہوا سانڈ کون سا ہے لوگوں نے کہا ہاں فرمایا جو حلالہ کرے یعنی طلاق والی عورت سے اس لیے نکاح کرے کہ وہ اگلے یعنی اپنے پہلے خاوند کے لیے حلال ہو جائے اس پر اللہ کی لعنت ہے اور جو اپنے لیے ایسا کرائے وہ بھی ملعون ہے یعنی اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے ایک روایت میں ہے کہ ایسے نکاح کی بابت رسول اللہ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ نکاح ہی نہیں جس میں مقصود اور ہو اور ظاہر اور ہو جس میں اللہ کی کتاب کے ساتھ مذاق اور ہنسی ہو نکاح صرف وہی ہے جو رغبت کے ساتھ ہو مصدرک حاکم میں ہے کہ ایک شخص نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے سوال کیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دی اس کے بعد اس کے بھائی نے بغیر اپنے بھائی کے کہے از خود اس ارادے سے نکاح کر لیا کہ یہ میرے بھائی یعنی اس عورت کے پہلے خاوند کے لیے جو میرا بھائی ہے حلال ہو جائے تو آیا یہ نکاح صحیح ہو گیا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا ہرگز نہیں ہم تو اسے نبی کے زمانے میں زنا شمار کرتے تھے نکاح وہی ہے جس میں رغبت ہو اس حدیث کے اس پچھلے جملے نے یعنی نبی کے زمانے میں ہم اسے زنا شمار کرتے تھے گویا موقوف یعنی ابن عمر رضی اللہ عنہما کے اپنے قول سے ثابت ہے لیکن حکم میں کے کر دیا یعنی خود رسول اللہ کا اپنا قول بلکہ ایک اور روایت میں ہے کہ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر کوئی ایسا کرے گا یا کرائے گا تو میں دونوں کو زنا کی حد لگاؤں گا یعنی رجم کر دوں گا خلیفہ وقت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایسے نکاح میں تفریق کر دی یعنی شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دی اسی طرح علی رضی اللہ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بھی یہی مروی ہے پھر آگے اللہ کا فرمان ہے کہ اگر دوسرا خاوند نکاح اور وتی یعنی ہم بستری کے بعد طلاق دے دے تو پہلے خاوند پر پھر اسی عورت سے نکاح کر لینے میں کوئی گناہ نہیں جبکہ یہ اچھی طرح گزر اوقات کر لیں اور یہ بھی جان لیں کہ وہ دوسرا نکاح صرف دھوکہ اور مکر و فریب کا نہ تھا بلکہ حقیقت تھی یہ ہیں احکام شرعی جنہیں علم والوں کے لیے اللہ نے واضح کر دیا ائمہ کا اس میں بھی اختلاف ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو دو یا ایک طلاق دے دی پھر چھوڑے رہا یہاں تک کہ وہ عدت سے نکل گئی پھر اس نے دوسرے سے گھر بسا لیا یعنی نکاح کر لیا اس سے ہم بستری بھی ہوئی پھر اس نے بھی طلاق دے دی اور اس کی عدت ختم ہو چکی پھر اگلے یعنی پہلے خاون سے اس سے نکاح کر لیا تو کیا اسے تین میں سے جو طلاقیں یعنی ایک یا دو جو باقی ہیں صرف انہی کا اختیار رہے گا یا پہلے کی تین طلاقیں گنتی سے ساقط ہو جائیں گی اور اس سے اثر نو تینوں طلاقوں کا حق حاصل ہو جائے گا پہلا مذہب تو ہے امام مالک امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ کا اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت کا اور دوسرا مذہب ابو حنیفہ اور اس کے ساتھیوں کا ہے اور ان کی دلیل یہ ہے کہ جب اس طرح تیسری طلاقی گنتی میں نہیں آئی تو پہلی دوسری کیا آئے گی وہ اللہ عالم لیکن صحیح اور معتبر قول اور قابل التفات جمہور کا ہی مذہب ہے فالحمدللہ للہ